ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارے پروردگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتے رہتے تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والے بڑے غلبے والے ہیں سامعین ونائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے اللہ پر بھروسہ رکھیں ان کی طرف جھکتے رہیں انہیں وہ اپنے امان نصیب فرماتے ہیں شریروں کی برائیوں دشمنوں کی بدیاں خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتے ہیں اپنی مدد ان پر نازل فرماتے ہیں اپنی حفاظت میں انہیں رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور زمر کی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا علیہ ص عبدہ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں اور سور طلاق کی آیت نمبر تین میں فرمایا وہ میت و کل اللہ ہی فہو حسب ہو یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ خود آپ ہی اس کے لیے کافی ہے دغاباز نا شکرے اللہ کی محبت سے محروم ہیں اپنے عہد و پیما پورے نہ کرنے والے اللہ کی نعمتوں کے منکر اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہیں جہاد کی اجازت اور اس کا پس منظر تفسیر میں جری قبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب رسول اللہ اور آپ کے اصحاب مدینے سے بھی نکالے جانے لگے اور کفار مکہ سے چڑھ دوڑے تب جہاد کی اجازت کی آیت اتری بہت سے سلف سے منقول ہے کہ جہاد کی یہ پہلی آیت ہے جو قرآن میں اتری اسے بعض بزرگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے ترمیدی میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ افسوس ان کفار نے اللہ کے پیغمبر کو وطن سے نکالا یقیناً یہ کفار تباہ ہوں گے پھر یہ آیت اتری تو صدیق رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ جنگ ہو کر رہے گی اللہ اپنے مؤمن بندوں کی مدد پر قادر ہے اگر چاہے تو بے لڑے بھیڑے انہیں غالب کر دیں لیکن وہ آزمانا چاہتے ہیں اس لیے حکم دیا کہ ان کفار کی گردنیں مارو اور سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا قاتل ان کفار و مشرقین سے لڑو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دیں گے اور رسوا کریں گے اور ان پر تمہیں غالب کریں گے اور مؤمنوں کے حوصلے نکالنے کا وقت دیں گے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں ساتھ ہی جسے چاہیں گے توفیق توبہ دیں گے اللہ علم و حکمت والے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر سولہ میں فرمایا ام حسب تم انت رکھو علم اللہ کم اللہ یعنی کیا تم اے مسلمانوں یہ سمجھ بیٹھے ہو اور یہ سوچ رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اب تک وہ تو نہیں کھلے جو مجاہد ہیں اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی اور ایک نگت نہیں کرتے سمجھ لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے عال عمران کی آیت نمبر 142 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک مجاہدین صابرین دوسروں سے ممتاز نہیں ہوئے سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں فرمایا یعنی ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے غازی اور صبر کرنے والے ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں اس بارے میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کی امداد پر قادر ہیں اور یہی ہوا بھی کہ اللہ نے اپنے لشکر کو دنیا پر غالب کر دیا جہاد کو شریعت نے جس وقت مشروع فرمایا وہ وقت بھی اس کے لیے بالکل مناسب اور نہایت ٹھیک تھا جب تک کہ رسول اللہ مکے میں رہے مسلمان بہت ہی کمزور تھے تعداد میں بھی دس کے مقابلے میں ایک بمشکل بیٹھتا چنانچہ جب للت العقبہ میں انصاریوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ حکم دیں تو اس وقت مینا میں جتنے مشرقین جمع ہیں ان پر شب خون ماریں لیکن رسول اللہ نے فرمایا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا یہ یاد رہے کہ یہ بزرگ صرف اسی سے کچھ اوپر تھے جب مشرقوں کی بغاوت بڑھ گئی جب وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے رسول اللہ کو سخت ایزائیں دیتے دیتے اب رسول اللہ کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے رسول اللہ کو جلا وطن کرنے کے منصوبے گانٹھنے لگے اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے بیک بینی دو گوش وطن مال اسباب اپنوں غیروں کو چھوڑ کر جہاں جس کا موقع بنا گھبرا کر چل دیا کچھ تو حبشہ پہنچے کچھ مدینے گئے یہاں تک کہ خود آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع بھی مدینے میں ہوا اہل مدینہ محمدی جھنڈے تلے جوش و خروش سے جمع ہو گئے لشکری صورت مرتب ہو گئی کچھ مسلمان ایک جھنڈے تلے دکھائی دینے لگے قدم ٹکانے کی جگہ مل گئی اب دشمنان دین سے جہاد کے حکام نازل ہوئے بس سب سے پہلے یہی اتری اس میں بیان فرمایا گیا کہ یہ مسلمان مظلوم ہیں ان کے گھر بار ان سے چھین لیے گئے ہیں بے وجہ گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں مکے سے خارج کیے گئے مدینے میں بے سر و سامانی میں پہنچے ان کا کوئی جرم بجوز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ صرف اللہ کے پرستار تھے اللہ کو معبود برحق اور پالن ہار مالک کو مولا مانتے تھے اپنا پروردگار صرف اللہ کو جانتے تھے یہ استثنا منقطع ہے گو مشرقین کے نزدیک تو یہ امر اتنا بڑا جرم ہے جو ہرگز کسی صورت سے معافی کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ نے سور ممتحنہ کی آیت نمبر ایک میں فرمایا یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم الآیہ یعنی تمہیں اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بنا پر یہ مشرقین نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو وہ اللہ جو تمہارے حقیقی پروردگار ہیں خندقوں والوں کے قصے میں اللہ نے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد یعنی دراصل ان اہل ایمان کمزوروں کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ غالب مہربان ذی احسان پر ایمان لائے تھے مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم خندق کھودتے ہوئے اپنے رز میں کہہ رہے تھے لہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی موافقت میں تھے اور قافیے کا آخری حرف رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ادا کرتے اور ابینا کہتے ہوئے خوب بلند آواز کرتے یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک کا علاج دوسرے سے نہ کرتے اگر ہر سیر پر سوا سیر نہ ہوتا تو زمین پر شر فساد مچ جاتا ہر قوی ہر کمزور کو نکل جاتا عیسائی عابدوں کے چھوٹے عبادت خانوں کو سوامع کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ سابع مذہب کے لوگوں کے عبادت خانوں کا نام ہے اور بعض تو کہتے ہیں مجوسیوں کے آتش کدوں کو سوامع کہتے ہیں مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ گھر ہیں جو راستوں پر ہوتے ہیں بیاعن ان سے بڑے مکانات ہوتے ہیں یہ بھی نصرانیوں کے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں یہودیوں کے کنیسے ہیں صلوات کے بھی ایک معنی تو یہی کیے گئے ہیں بعض کا کہنا ہے مراد گرجا ہیں بعض کا قول سابی لوگوں کا عبادت خانہ اور راستوں پر جو عبادت گھر اہل کتاب کے ہوں انہیں سلاوات کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہوں انہیں مساجد فیحہ کی ضمیر کا مرجع مساجد ہے اس لیے کہ سب سے پہلے یہی لفظ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب جگہ ہیں یعنی تاریک الدنیا لوگوں کے سوامع نصرانیوں کے بیع یہودیوں کے سلاوات اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام خوب لیا جاتا ہے بعض علماء کا بیان ہے کہ اس آیت میں عقل سے اکثر کی طرف کی ترقی کی سنعت رکھی گئی ہے پس سب سے زیادہ آباد سب سے بڑا عبادت گھر جہاں کے عابدوں کا قصد صحیح نیک نیت عمل صالح ہے وہ مسجدیں ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ اپنے دین کے مددگاروں کے خود مددگار ہیں جیسا کہ اللہ نے سور محمد کی آیت نمبر سات میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ ینصرکم آخری یعنی اگر اے منو تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے کفار پر افسوس ہے اور ان کی اعمال غارت ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دو وصف بیان فرمائے ایک قوی ہونا کہ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا عزت والا ہونا کہ سب اللہ کے ماتحت ہر ایک اللہ کے سامنے ذلیل و پست سب اللہ کی مدد کے محتاج وہ اللہ تو سب سے بے نیاز جسے وہ اللہ مدد دے وہ غالب جس پر اللہ کی مدد ہٹ جائے وہ مغلوب اللہ تعالیٰ سور صافات کی آیت نمبر اکہتر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ یعنی ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے رسولوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی یقینی طور پر مدد کی جائے گی اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا اصول مجادلہ کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ میں اور میرا رسول غالب ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قوت و عزت والے ہیں